سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہی ظلم ہے بلکہ کفر و نفاق ہے کہ ایک شخص منادی معزن کو سنتا ہے کہ وہ فلاح کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتا حدیث نمبر تیرہ سو بارہ مسند احمد